حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک چار گواہ نہ لاؤں آپ نے فرمایا بے شک سعد نے کہا ہرگز نہیں میں تو قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا جلدی اس کا علاج تلوار سے کر دوں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں وہ بڑے غیرت دار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں اور اللہ جل جلال مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو تریسٹھ